میں doctor Mehdi Hasan professor of journalism اور میں آپ سے میس میڈیا کی تاریخ کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں اس میں ہم نے پاکستان میں جو میس میڈیا کا کردار رہا جو رول رہا اس پہ تفصیل سے بات چیت کی ہے اب تک اخبارات پہ بات چیت کی ہے کتابوں پہ کی ہے video cassettes audio cassettes radio broadcast فلمیں loud speakers television film یہ سب ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ یہ کس طرح سوسائٹی کو انفلوئنس کرتی رہے یہ میڈیا اور سوسائٹی کا کیا اثر ہوا ان کی ورکنگ پہ اور کس طرح انہوں نے اپنی پالیسیز تبدیل کی اور کس طرح سوسائٹی کو سرو کیا آج ہم ایک ایسے میڈیم کے بارے میں بات کریں گے جو بہت نیا میڈیم ہے دنیا میں اور اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اسے کمیونیکیشن کے میدان میں وہ پیدا کر دی ہے میری مراد ہے کمپیوٹر سے کہ کمپیوٹر کو کس طرح کمیونیکیشن کے لیے ایک میڈیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے کیا کیا تبدیلیاں دنیا بھر کے مختلف معاشروں میں اور خود پاکستانی معاشرے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی اس پہ ہم کمپیوٹر کے حوالے سے آج بات کریں گے آپ سے کمپیوٹر ایک بہت نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے نئی اس حوالے سے ویسے تو کمپیوٹر کافی عرصے سے ایجاد ہو چکے تھے لیکن جس قسم کے جس سوفسٹیکیٹڈ انداز سے کمپیوٹر اب مارکیٹ میں موجود ہے اور ساری دنیا میں جس طرح استعمال ہو رہا ہے وہ بہت نئی چیز ہے اس سے پہلے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لاہور کی جو بہت مشہور اور قدیم انجینئرنگ کی درسگاہ ہے یو ای ٹی کے نام سے آپ جانتے ہیں اسے university of engineering and technology جو کسی زمانے میں کالج ہوا کرتا تھا انجینئرنگ کا آزادی سے پہلے اس کے بعد سکسٹیز میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا اس میں ایک کمپیوٹر جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا اس میں ایک کمپیوٹر موجود تھا کافی عرصے پہلے سکسٹیز میں بھی موجود تھا لیکن وہ اتنا بڑا تھا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس نے تقریباً پوری ایک کمرے کی دیوار روکی ہوئی تھی اسی طرح بینکوں میں کافی عرصہ پہلے کمپیوٹر انٹروڈیوس ہو گئے تھے جو ایڈوانس بینکنگ کرتے تھے بینک لیکن ان کے سائز بھی بہت بڑے بالکل اسی طرح جیسے جب ریڈیو شروع شروع میں انٹروڈیوس ہوا تھا تو وہ بھی بہت بڑے سائز کا ہوتا تھا اس میں الیکٹریکل ٹیوبز ہوتی تھی وہ گرم ہوتی تھی آن کرنے کے بعد اور ایک ڈیڑھ دو منٹ کے بعد اس میں آواز آنی شروع ہوتی تھی اس کے بعد جب ترقی کرتی گئی دنیا اور الیکٹرانکس کے میدان میں بہت سی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی تو ففٹیز میں ٹرانزسٹر ریڈیو ایجاد ہو گیا اس کے بعد اس کا سائز چھوٹا ہوتا گیا اور آج حالات یہ ہیں اکیسویں صدی میں کہ ایک پاکٹ سائز ٹرانزسٹر ریڈیو پہ تمام دنیا کے اسٹیشنز جو ہیں بڑے بڑے وہ آپ سن سکتے ہیں وہ آپ ٹیون کر سکتے ہیں اسی طرح اب جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال مختلف میدانوں میں ہو رہا ہے اس وقت جنگ کے لیے بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے تعلیم کے لیے بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے حساب کتاب کے لیے بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے ڈاکومینٹیشن کے لیے بھی کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ریکارڈ رکھنا ہو ڈاکومینٹس تیار کرنے ہو تو اس کو کمپیوٹرائزڈ کر لیتے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جس کو کرنے کے لیے اگر آپ مینولی اسے کریں ہاتھ سے اور اپنے دماغ کو استعمال کر کے تو جنس کام میں گھنٹوں لگ جائیں گے وہ کام کمپیوٹر جو ہے وہ لمحوں میں سیکنڈز میں کر دیتا ہے اگرچہ ایجاد انسان ہی کی ہے لیکن اس کا مکینزم ایسا ہے اور اس کی ٹیکنیک ایسی ہے کہ وہ ہر پرابلم کو سیکنڈوں میں اور لمحوں میں سالو کرنے کی اس میں کیپیسٹی ہے اس میں ٹیکنالوجی موجود ہے کمپیوٹر چپس بناتے ہیں کمپیوٹر کے اس پہ کام کرتا ہے اور اس میں ریکارڈنگس ہوتی ہیں ساری آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا چینجز آئی ہیں اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے کہ جو مٹیریل جو انفارمیشن آپ سینکڑوں اور ہزاروں صفوں میں کتابوں کے جمع کرتے تھے وہ اب ایک ناخن کے برابر چپ میں کمپیوٹر کے ساری اسٹور ہو جاتی ہیں انسائکلوپیڈیا کی تمام والیومس جو ہیں وہ ایک کمپیوٹر چپ میں بڑی آسانی سے ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور آپ انگلی کے ایک اشارے سے اپنی ڈیزائرڈ انفارمیشن جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں کمپیوٹر استعمال کر کے اسی طرح جو بڑی لائبریریاں ہیں دنیا کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی جن میں لاکھوں کتابیں ہیں بعض یونیورسٹیز ایسی ہیں ترقی یافتہ ممالک میں مغرب میں جن میں بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کتابیں ہیں اور بعض پبلک لائبریریز ایسی ہیں باہر کے ترقی یافتہ دنیا میں جن میں اس سے بھی زیادہ تعداد کتابوں کی موجود ہے تو اگر آپ مینولی اس میں سے کتاب ڈھونڈنا چاہیں گے اس کی کیٹلاگ دیکھ کے تو اس میں آپ کو بہت سا وقت لگے گا لیکن اب کیونکہ وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ تمام معلومات کمپیوٹر پہ موجود ہیں اس میں فیڈ کی ہوئی ہیں تو آپ صرف ایک کی دبا کے کمپیوٹر کی آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی کتاب اس لائبریری میں ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہے کسی نے ایشو کرائی ہوئی ہے یا وہ لائبریری میں موجود ہے اور اگر موجود ہے تو لائبریری کے کس سیکشن میں کس فلور پہ کس لائن میں کس ریک میں وہ کتاب موجود ہے اس طرح بہت آسان ہو گیا لوگوں کا کام اسی طرح وار ٹیکنالوجی میں آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ سنا ہوگا کہ جو ماڈرن وار فیئر ہے جو نائنٹی ٹو میں نائنٹی ون میں امریکہ نے پہلی گلف وار میں جب عراق پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی یہ سنا تھا آپ نے اخباروں میں پڑھا تھا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ سنا تھا کہ کمپیوٹرائزڈ بامبنگ کی ہے امریکہ نے اور دو ہزار ایک میں جب افغانستان پہ حملہ کیا اور دو ہزار تین میں جب عراق پر حملہ کیا امریکہ نے تو وہاں بھی ساری جو ایئر پاور تھی اس کی اس کا استعمال کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا گیا اور اس ٹیکنالوجی کو سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا کمپیوٹر بتاتا ہے کہ ٹارگٹ کہاں ہے اس کے بعد جب وہ پائلٹ جہاز سے بم کو یا اسٹریفنگ کے لیے گولیاں شروع کرتا ہے مارنی یا بم ریلیز کرتا ہے تو وہ کمپیوٹر کی گائیڈنس سے لیزر کے بتائے ہوئے نشانے پہ خود سے خود بم وہاں پہنچ جاتا ہے اور ایگزیکٹ ٹارگٹ جو ہے اس کو تلاش کر کے اس کو نشانہ بناتا ہے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ کمپیوٹر کی مرہون منت ہے ٹیکنالوجی کا ذکر آیا ہے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا اس میں میس میڈیا کا ذکر بھی ٹیکنالوجی کے حوالے ہی سے ہم کرتے رہے پہلے ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں اس سے پہلے مٹی کی تختیوں پہ یا پتھروں پہ یا درختوں کی چھال پہ چمڑے پہ جانوروں کی کھالوں پہ اس پہ میسیجز لکھے جاتے تھے ریکارڈ رکھنے کے لیے اس کے بعد کاغذ ایجاد ہوا سیاہی ایجاد ہوئی الفابیٹس ایجاد ہوئے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا انسان نے یہ سب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی اور انسان کی زندگی چینج ہوتی گئی ان تمام نئی نئی اختراعات اس کے بعد پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا جو بہت بڑا ریولیوشن سمجھا گیا پرنٹنگ پریس نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا کیونکہ پرنٹنگ پریس کے بعد تمام معلومات اور نالج جو ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری ہوتا تھا وہ عام آدمیوں تک عام لوگوں تک عام شہریوں تک پہنچنے لگا اور اس نے معاشرے کو یکسر تبدیل کر دیا اس تبدیلی کو ہم تاریخ میں رینیسانس کے نام سے جانتے ہیں یا موومینٹ آف انلائٹنمنٹ کہ دنیا جو ہے وہ عام آدمی عام شہری اوور ویلمنگ میجورٹی اکثریت تمام شہریوں کی مختلف ملکوں میں وہ زبان تاریخی میں رہ رہے تھے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا نہ یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ ان کو کوئی علم دیا جائے لیکن جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور اس کا استعمال شروع ہوا تو نالج بہت آسانی سے عام آدمی کی دسترس میں آ گیا جس سے اس کو اتنا شعور ملا کہ اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی معاشرتی میدان میں معاشی میدان میں سیاسی میدان میں اور مذہبی میدان میں چنانچہ رینسانس یا ان لائٹنمنٹ کی تحریک کے ساتھ ہی جس کو ہم روشن خیالی بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ریفرمیشن کی تحریک بھی ہو گئی شروع یورپ میں ریفرمیشن کی تحریک تھی تحریک اصلاح مذہب کہ لوگوں کے جو پرانے ازکار رفتہ کنزرویٹو انٹرپریٹیشنس تھی مذہب کی جو چرچ کے اجارہ دار کیا کرتے تھے وہ تبدیل ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے مذہب کو اپنے اپنی کنٹمپریری سوسائٹی کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشنس کرنی شروع کی اور انہی تحریکوں کے نتیجے میں انڈسٹریل ریولوشن آیا صنعتی انقلاب نئی نئی اختراعات ہوئی اور صنعتی انقلاب کے نتیجے میں جو سوسائٹی پیدا ہوئی اس نے جمہوری نظام کی پیداوار میں بڑی اہم کنٹریبیوشن تو یہ سب تبدیلیاں پتھر اور دھات کے زمانے سے لے کے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے اور آج کی کمپیوٹر ایج تک جس میں انسان چاند کو فتح کرنے کے بعد بہت ماضی کی بات بن گئی چاند کو فتح کرنا چاند پہ اترنا انسان کا 1969 میں چاند پہ انسان اتر گیا اب انسان جو ہے وہ مریخ تک اور دوسرے زورا تک اور دوسرے سیاروں تک وینس مارس ان تک پہنچ رہا ہے اس کی تصویریں لا رہا ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان سیاروں پہ جو ہمارے سے کروڑوں میل دور ہیں جہاں پہنچنے میں آواز سے بھی کئی گنا رفتار سے چلنے والے راکٹ بھی پہنچنے میں بہت وقت لیتے ہیں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں پانچ پانچ چھ چھ سال بعد پہنچتے ہیں تو اس سے آپ فاصلے کا اندازہ کر سکتے ہیں ان کے مگر وہاں ایگزیکٹ اس مقام پہ پہنچتا ہے راکٹ اور اس کے ذریعے سے بھیجنے والا سائنٹیفک اکوپمنٹ جہاں سائنسدان چاہتے ہیں یہ کام بھی کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ڈائریکشن بھی کمپیوٹر بتاتا ہے اینگل بھی کمپیوٹر بتاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب انسان چاند پہ اترا تھا اور وہاں اپنے تجربات کرنے کے بعد آرمسٹرانگ کو واپس اپنی چاند گاڑی جس کو کہا گیا تھا اس میں بیٹھ کے اس کو واپس اس خلائی جہاز سے جوڑنا تھا جو چاند کے گرد چکر لگا رہا تھا اس انتظار میں کہ آرم اسٹرانگ واپس اپنی چاند گاڑی میں بیٹھ کے خلائی جہاز تک پہنچے گا کتنا ایگزیکٹ ٹائم چاہیے تھا اور کتنی ایگزیکٹ سینکونازیشن چاہیے تھی کہ وہ چاند گاڑی ٹیک آف کرنے کے بعد اس خلائی جہاز سے ایگزیکٹ مقام پہ مل جائے گی آ کے اگر تھوڑا سا اینگل جو ہے اس میں فرق پڑ جائے تو پھر وہ کہیں ہوگا جو راکٹ ہے وہ کسی اور طرف جائے گا چاند گاڑی کہیں اور جائے گی اور خلائی شٹل جس سے اس کو جوڑنا ہے وہ کہیں اور چلی جائے گی یہ سارا کام جو ہے یہ ساری کیلکولیشنز جو ہیں یہ کمپیوٹر کر کے خود سے ڈائریکشن کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب کون سی ڈائریکشن چاہیے راکٹ کو اب کون سی ڈائریکشن چاہیے خلائی شٹل کو اور کس مقام پہ یہ پہنچے گی اور کتنا وقت لگے گا وہ to the hundred of a second یا اس سے بھی کم مدت تک کیلکولیشنز کر لیتے تو اس ٹیکنالوجی کے حصول سے تمام ٹیکنالوجیز جو انسان کے پتھر کے ٹولس بنانے سے لے کے اور آج تک کا زمانہ ہے کمپیوٹر تک کا اس نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے تمام سائنٹیفک ٹیکنالوجی جو انسان نے حاصل کی اور جو پروگرس کی ہے اب تک اس نے انسان کو اور انسانی سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا ہے بینیفٹ پہنچایا ہے جبکہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے کہ انسان ٹیکنالوجی کا سروینٹ ہو گیا ہے اس کے ماتحت ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ ٹیکنالوجی اس کے ماتحت ہوتی انسان ٹیکنالوجی کا سروینٹ ہو گیا اور اس پہ اس طرح ڈپینڈ کرنے لگا جس طرح ٹیکنالوجی اس کی آتا ہے اور وہ ٹیکنالوجی کا غلام ہے تو یہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ یہ صورتحال صحیح نہیں ہے ٹیکنالوجی کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے سپریمیسی انسان کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے کسی بھی ٹیکنیک کو کسی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے اور اس سے بہترین فائدہ کس طرح اٹھا سکتا ہے نہ کہ یہ کہ ٹیکنالوجی انسان کو گائیڈ کرے کہ اب یہ ٹیکنالوجی ہے تو مجبوراً آپ کو اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس سلسلے میں آپ کی آسانی کے لیے میں ایک مثال دے دوں بہت مختصر سی کہ جب انیس سو پینتالیس میں ایٹم میں ایجاد ہوا چودہ جولائی انیس سو پینتالیس کو تو بہت بڑا انقلاب سمجھا گیا وار ٹیکنالوجی میں اور چھ اگست اور نو اگست کو دو ایٹم بم دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے خلاف استعمال بھی کیے گئے چھ اگست کو ہیرو شیما پہ اور نو اگست کو ناگاساکی پہ جس سے چند سیکنڈ میں لاکھوں افراد ہلاک ہو گئے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال تھا انسان نے کیا انسان کو تباہ کرنے کے لیے اس کے بعد جب روس کی کمیونسٹ رشیا اور امریکہ کی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی اور روس نے بھی ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی تو دونوں نے اتنے امبار لگائے نیوکل ہتھیاروں کے کہ ماہرین نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ اگر یہ دونوں ملک اپنے تمام نیوکل ویپنز استعمال کر لیں تو کرائے ارض کو اس پلانٹ ارتھ کو پانچ دفعہ تباہ کیا جا سکتا ہے ٹوٹل ڈسٹرکشن کی جا سکتی ہے تو ایک ٹیکنالوجی کا یہ بھی ڈرا بیک ہے کہ اگر انسان اس کے تابع ہو جائے تو وہ تباہی بھی پھیلا سکتی ہے انسان کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے استعمال ہوگی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہم کسی ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں چنانچہ کمپیوٹر کو آپ ایک طرف تو بمباری کے لیے استعمال کرتے ہیں توپ خانے کمپیوٹرائزڈ ہیں fighter planes bomber planes computerised ہیں سیٹلائٹس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ کمپیوٹرائز ہیں دوسری طرف کمپیوٹر کے ذریعے سے بیماریوں کا پتہ بھی لگایا جاتا ہے ان کے علاج بھی سجیسٹ کیے جاتے ہیں آپریشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کمیونیکیشن کے میدان میں جو ریولوشن کمپیوٹر لایا ہے اس کا مظاہرہ ہم نے اکیسویں صدی میں اور بیسویں صدی کے اینڈ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہماری نوجوان نسل جو ہے جو آپ کی نسل ہے وہ اب کمپیوٹر سے اس طرح واقف ہے جس طرح کسی زمانے میں لوگ بعض گھریلو امپلیمنٹس کو استعمال کرتے تھے جس طرح خواتین پان کھانے والی خواتین سروتا استعمال کرتی تھیں یا کھانے پکانے والی خواتین جو ہیں خانہ دار خواتین وہ کھانے کی ریسیپیز ساری جانتی ہیں آنکھ ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں کہ کوئی ڈش کس طرح بنائی جاتی ہے اسی طرح آج کی نسل جو ہے وہ کمپیوٹر سے اس طرح کھیلتی ہے اس طرح اس کو استعمال کرتی ہے کہ اس سے ہر قسم کی فیسلٹی ان کی دسترس میں آ گئی تمام دنیا کا نالج ان کی دسترس میں ہے کمیونیکیشن ان کی دسترس میں ہے کاغذ کا استعمال ضروری نہیں رہا کتاب کا استعمال ضروری نہیں رہا اس کو آپ کریٹیسائز بھی کر سکتے ہیں کہ کتاب کا استعمال ختم ہو گیا یا کتاب کا کلچر ختم ہو گیا اور نوجوان نسل نے کمپیوٹر پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا جس سے کتاب پڑھنے کا کی عادت جو ہے وہ ختم ہو گئی لیکن کمپیوٹر میں جتنی ویرائٹی ہے نالج کی اس کے لیے جتنی کتابیں دیکھنی پڑتی یا پڑتی تھیں وہ ایک عام طالب علم کے بس میں نہیں تھا لیکن کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ سارا نالج اب اس کی فنگر ٹپس پہ ہے وہ کی بورڈ استعمال کر کے دنیا کا کوئی بھی نالج جو ہے میڈیکل کے بارے میں انجینئرنگ کے بارے میں کیمیکلز کے بارے میں فیشن کے بارے میں انٹرٹینمنٹ کے بارے میں جانوروں کے بارے میں جنگلات کے غرض زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں جس کے لیے علیحدہ علیحدہ اسے کتابیں پڑھنی پڑتی وہ سب کچھ اس کے ایک کمپیوٹر سیٹ میں موجود ہے آپ کو صرف انٹرنیٹ سے کوئی مطلوبہ ویب سائٹ کھولنی ہے یا انٹرنیٹ پہ کوئی اپنی مطلوبہ انفارمیشن تلاش کرنی ہے اور اگر بالفرض نہیں بھی ملتی تو آپ کو ایک میسج دینا ہے ای میلس پہ سب کو ایک ایسا میسج دینا ہے کہ مجھے یہ معلومات چاہیے اگر کسی کے پاس ہوں تو اس میرے ای میل ایڈریس پہ مجھے پہنچا دیں تو آپ کو بے شمار جگہوں سے ایسے ایسے ملکوں سے ایسے ایسے لوگوں سے معلومات آئیں گی اور وہ رابطہ کریں گے آپ سے جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کی ان سے کبھی کوئی کمیونیکیشن ہوگی یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے جرنلزم میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں کمپیوٹر کا استعمال جرنلزم کے لیے بھی ہوا ایڈورٹائزنگ کے لیے بھی ہوتا ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ کا ذکر میں نے کیا تھا تھوڑا سا کہ پورے پورے چینل ایسے ہیں جو بعض پروڈکٹس کو مسلسل چوبیس گھنٹے دکھاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آپ کو اشتہارات اسی طرح کمپیوٹر پہ جو ویب سائٹس ہیں یا انٹرنیٹ پہ اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بہت اہم مثال دے دوں کہ کمپیوٹر کو کس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کے شہر میں ایک نوجوان نے ایک کمرے کے دفتر بنا کے ایڈورٹائزنگ کا ایک کمپیوٹر اس نے اپنے پاس رکھا اور اس نے مختلف لوگوں کو یہ پیغام دیا اپنے کمپیوٹر سے ای میل پہ اور انٹرنیٹ پہ کہ اگر آپ کوئی چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا انتظام کر سکتا ہوں اتنا کمیشن میں لوں گا اور آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سی چیز آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو انڈیویجلز نے بہت سے افراد نے الگ الگ کوئی کوئی پینٹنگ بیچنا چاہتا تھا کوئی اپنی گاڑی بیچنا چاہتا تھا کوئی کوئی قالین قیمتی بیچنا چاہتا تھا کوئی گھر بیچنا چاہتا تھا انہوں نے اس نوجوان سے رابطہ کیا اور اس نوجوان نے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے اپنی ویب سائٹ پہ ان چیزوں کا اعلان کیا کہ یہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں اور جس طرح اسٹیٹ ایجنٹ کرایہ دار کی یا خریدار کی بات مالک سے کراتا ہے اس طرح جب لوگوں نے اس سے رابطہ کیا خریدنے کے لیے تو اس نے اپنا کمیشن لے کے اس ان کا رابطہ مالکان سے کرایا جو اپنی چیزیں فروخت کرنا چاہتے تھے اس نوجوان کی اس کمیشن سے صرف ایک سال میں کئی ملین کی کئی ملین ڈالر کی آمدنی ہوئی اس کو جو صرف ایک کمپیوٹر اور ایک کمرے کے دفتر سے وداؤٹ اینی ادر اسٹاف کوئی لمبا چوڑا اسٹاف نہیں کوئی لمبی چوڑی اس کا اسٹرکچر انفراسٹرکچر نہیں دفتر کا صرف کمپیوٹر کے ذریعے سے اس نے لاکھوں ڈالر جو ہیں ایک سال میں کمیشن کے طور پہ کما لیے یہ کمپیوٹر کی کمیونیکیشن کی ٹیکنیک اور اس کی یہ کمپیوٹر کے استعمال کی گنجائشیں کہ کتنا اس کو کہاں کہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں جرنلزم کے حوالے سے کمپیوٹر جو ہے وہ آج کل بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اکیسویں صدی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام اخبارات میں دنیا کے بڑے جس میں پاکستان کے اخبار بھی شامل ہیں اپنی ویب سائٹس کمپیوٹرائز کی ہوئی ہیں کہ آپ دنیا میں کہیں ہوں اگر آپ پاکستان کا اخبار پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس اخبار کی ویب سائٹ نکالی اس کے ایڈریس اخبار پہ دیے ہوتے ہیں اور آپ روز کا روز اخبار جو ہے اس کی اہم خبریں وہ اپنے کمپیوٹر پہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو اخبار خریدنے کی ضرورت نہیں یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب دوسرے ملک میں پاکستان کا اخبار پہنچے گا اس میں دو دن لگیں گے تین دن لگیں گے ہوائی جہاز کے ذریعے سے پہنچنے میں تو آپ اسے دیکھ سکیں گے آپ روز کا روز اخبار جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کا ہر اہم اخبار اگر کمپیوٹر آپ کے پاس ہے اور آپ اسے آپریٹ کرتے ہیں تو دنیا کے ہر اہم اخبار کی ویب سائٹ موجود ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آج نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے یا واشنگٹن پوسٹ نے کیا لکھا ہے یا ٹائمز لنڈن نے کیا کہا ہے یا مرر نے کیا کہا ہے یہ سب آپ کو اب آپ کی دسترس میں ہے اخبار خریدنا آپ کے لیے لازمی نہیں رہا یہ ایک تو یہ ہے آن لائن جرنلزم کا حوالہ اسی طرح جو براڈ کاسٹنگ سروسز ہیں یا جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان سب کی بھی ویب سائٹس موجود ہیں کہ وہ آپ اگر نہیں سن سکے خبریں کوئی ریڈیو کا بلیٹن آپ کا مس ہو گیا تو آپ اس ریڈیو سروس کی ویب سائٹ نکال کے اور اس میں اس دن کی اس وقت تک کی خبریں ساری جس وقت تک آپ پڑھ رہے ہیں ویب سائٹ اس وقت تک کی خبریں آپ کو اپنے کمپیوٹر پہ مل جائیں گی کہ کون کون سی خبریں براڈ کاسٹ کر چکی ہے یہ سروس اسی طرح ٹیلی ویژن کے خبر نامے میں جو خبریں تھیں وہ آپ کو کسی بھی چینل کی ویب سائٹس پہ مل جائیں گی لہذا اب آپ کے پاس یہ خدشہ نہیں رہا آپ کو کہ آپ نے خبریں مس کر دی کسی ریڈیو سروس کی یا ٹیلی ویژن چینل کی آپ اس کو کمپیوٹر پہ ڈھونڈ کے اس کی ویب سائٹ جس سروس کی چاہیں آپ خبریں یا ان کے جو کمنٹری کے پروگرامز ہوتے ہیں کمنٹس ہوتے ہیں انالیسز ہوتے ہیں وہ سب آپ کو ویب سائٹس پہ روز کے روز دستیاب ہوتی ہیں یہ تو ایک انداز ہے کمپیوٹر کا اور جرنلزم کا کمپیوٹر کے تھرو دوسرا ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں آن لائن جرنلزم کہ آپ پورا اخبار ہی کمپیوٹر کمپیوٹر پہ دیتے ہیں لوگوں کو آپ نے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے اور اس میں آپ خبریں ایڈیٹوریل فیچرز تصویریں یہ سب آپ اس پہ دے رہے ہیں اور کاغذ کی پرنٹنگ پریس کی لمبا چوڑا عملہ رکھنے کی اخبار پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے لوگ آپ کا اخبار اسٹال سے خرید کے یا سبسکرائب کر کے نہیں پڑھیں گے لوگ آپ کی ویب سائٹ سے وہ اخبار جو ہے آن لائن جرنلزم جو کمپیوٹر پہ اویلیبل ہے وہ وہاں سے اس کو پڑھیں گے اور گھر بیٹھے ان کو آپ کا جو بھی خیال ہے آپ کا جو بھی نظریہ ہے جس جو پالیسی ہے وہ ساری ان تک پہنچ جائے گی یہ کمپیوٹر کا جرنلزم میں لیٹسٹ اکیسویں صدی کا استعمال ہے کہ آن لائن جرنلزم کے لیے لوگ اس کو اس طرح بھی استعمال کر رہے ہیں کہ پورے پورے اخبار جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ نکل رہے ہیں بہت سے ایسی ویب سائٹس اویلیبل ہیں اگر آپ اپنے کمپیوٹر پہ کوشش کریں گے تو آپ کو بہت سی ایسی ویب سائٹس مل جائیں گی جس کو آپ نکال کے اس میگزین کی یا اس اخبار کے مضامین یا خبریں یا ہیڈ لائنس آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے کسی مسئلے پہ کیا سٹینڈ لیا ہے اور کیا کہا ہے یہ کمپیوٹر کا استعمال جرنلزم کے لیے پھر جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن میں دو قسم کی کمیونیکیشن ہے ایک تو ہے ون ٹو مینی مثلا اخبار جو ہے it is one to many اخبار ایک ہے روز کا ایک اخبار ہے اس میں کچھ خبریں ہیں کچھ تصویریں ہیں کچھ اشتہار ہیں اس کی دس لاکھ کاپیاں یا بیس لاکھ کاپیاں بکتی ہیں اور اس کو کوئی تیس چالیس لاکھ آدمی پڑھتے ہیں ان بیس لاکھ کاپیوں کو یا دس لاکھ کاپیوں کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میسج تیس چالیس لاکھ لوگوں تک جا رہا ہے this is one to many اسی طرح جب آپ ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن کا چینل ایک ہے P T V for example اس کو پاکستان میں چالیس lakh television sets telecast کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہوئے کہ ایک سروے کے مطابق تقریباً پانچ آدمی ایوریج ایک ٹی وی سیٹ کو پاکستان میں دیکھنے کی اگر آپ رکھیں تو دو کروڑ آدمی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جو P T V telecast کر رہا ہے یہ صرف پاکستان کے اندر ہے جو باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں پچپن چھپن ملکوں میں وہ اس کے علاوہ ہے تو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ون ٹو مینی کہہ سکتے ہیں آپ اس کے برخلاف ٹیلیفون جو ہے it is a medium which is one to one unless you use telephone the facility of telephone for mass communication وہ بھی کیا جا رہا ہے اکیسویں صدی میں کہ آپ ٹیلیفون کے ذریعے سے جلسے سے خطاب بھی کرتے ہیں دوسرے ملک میں بیٹھ کے آپ نے بہت سی خبریں ایسی پڑھی ہوں گی کہ جو لیڈر پاکستان میں نہیں ہوتے یا نہیں موجود آ سکتے جلسے میں یا نہیں آ سکے کسی وجہ سے مس ہو گیا جلسہ تو وہ ٹیلی فون پہ خطاب کر لیتے ہیں اور ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ فون پہ جو وہ تقریر کر رہے ہیں وہ تمام سامعین جو ہیں وہ سن رہے ہیں جلسہ گاہ میں لیکن عام طور پہ ٹیلی فون جو ہے وہ میڈیم ہے ون ٹو ون ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہے تو بہت سے میڈیا جو ہیں ان میں کچھ میڈیم ہیں جو ون ٹو ون ہیں کچھ میڈیم ہیں جو ون ٹو مینی ہیں کمپیوٹر دونوں ہے ون ٹو ون بھی ہے اور ون ٹو مینی بھی ہے جب آپ ای میل کے ذریعے سے کسی سے بات کر رہے ہیں اس میں اب آواز بھی آ جاتی ہے ایسا انتظام بھی ہے اور آپ کی تصویر بھی آ جاتی ہے اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی تصویر بھی آ جاتی ہے ایسے ڈیجیٹل کیمرے کمپیوٹر فرمز نے ایجاد کر لیے ہیں جو آپ اپنے کمپیوٹر پہ لگا دیتے ہیں اور مائک ساتھ لگا لیتے ہیں تو تصویر بھی آتی ہے بولنے والے کی کمپیوٹر پہ اور اس کی آواز بھی آتی ہے تو it is as good as face to face communication one to one یا صرف ریٹڈ آپ اگر ای میل پہ چیٹنگ کر رہے ہیں اور پروگرام ایکسچینج کر رہے ہیں اپنی بات چیت خیالات تو وہ ون ٹو ون ہے لیکن جب آپ اس پہ ویب سائٹ بنا کے کوئی چیز دے رہے ہیں تو پھر یہ میڈیم آف میس کمیونیکیشن بن جاتا ہے کیونکہ یہ ون ٹو مینی میں تبدیل ہو جاتا ہم نے شروع میں اپنے اس سبجیکٹ کے بات کی تھی کہ میس کمیونیکیشن کسے کہتی میس کہتے ہیں بڑے گروپ کو لوگوں کے ماسس جو یا میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں ضروری ہے آپ کے لیے جاننا کہ پبلک میں ماس میں اور کراؤڈ میں کیا فرق ہے عام طور پہ جو جرنلزم نہیں پڑھتے یا جرنلزم کے اسٹوڈینٹ نہیں ہوتے وہ ان تینوں لفظوں کو کسی بھی گروپ آف پیپل کے لیے استعمال کر لیتے ہیں کبھی کراؤڈ کا لفظ استعمال کر لیا کبھی ماسز کا لفظ استعمال کر لیا اور کبھی پبلک کا لفظ استعمال کر لیا ایسا نہیں ہے یہ تینوں ٹرمز جو ہیں یہ تین مختلف کیریکٹرسٹکس کے گروپس کو ڈپیکٹ کرتی ہیں میں آپ کو ان کا فرق بتانا چاہتا ہوں کراؤڈ ہم اس مجمے کو کہتے ہیں اس گروپ کو کہتے ہیں جو کسی فوری وجہ سے کہیں اکٹھے ہو جائیں لوگ جن کو کوئی بلانے نہ گیا ہو جنہوں نے آپس میں کوئی خیالات ایکسچینج نہ کیے ہوں یعنی انٹر کمیونیکیشن نہ کی ہو ایک دوسرے سے بلکہ اس وجہ سے جس وجہ سے وہ جمع ہوئے ہیں اسے فوری طور پہ دیکھ کے اس ایونٹ کے ریئیکشن کے طور پہ وہاں جمع ہو گئے بس ان سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہاں بہت سے لوگ دس بیس تیس چالیس پچاس جو جمع ہو جائیں گے وہ کراؤڈ ہو اس میں ہر کلاس کے ہر طبقے کے لوگ موجود ہوں گے اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے اس میں کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے اس میں امیر بھی ہوں گے اس میں غریب بھی ہوں گے اس میں نوجوان بھی ہوں گے اس میں سینئر بھی ہوں گے یہ مختلف ان کی کیٹیگریز ہوں گی اور ایک دوسرے سے کوئی سوشل سطح پہ یا کلچرل سطح پہ کوئی رابطہ کوئی ایکسچینج کوئی انٹر لنک ان کا نہیں ہے وہ وجہ ختم ہوئی یا تھوڑی دیر انہوں نے دیکھا کوئی ایونٹ جو ہے اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے یہ کراؤڈ کی کریکٹرسٹکس ہیں اور اس کو کراؤڈ کہتے ہیں دوسرا گروپ ہے ماس جو بہت بڑا گروپ ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ ہوں تو اس کو ہم ماس کہتے ہیں میس لیول کہتے ہیں جی یہ فلاں صاحب جو ہیں وہ میس لیڈر ہیں یا صاحبہ میس لیڈر ہیں یہ اخبار ماسس کا اخبار ہے یہ فلم ماسس کی پسند ہے تو ماس کہتے ہیں بہت بڑے گروپ کو اور اس کی کیریکٹرسٹکس میں یہ شامل ہے کہ ان سب کا ریئیکشن یا اوپینین کسی ایک ایونٹ یا ایک میسج کے بارے میں ایک ہی ہوتا ہے سملر لیکن وہ ڈسیزن وہ کنکلوژ وہ ریئیکشن انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنایا ہے کسی نے ٹائل نہیں کیا انہیں پرسویڈ نہیں کیا کہ آپ ایسا سوچیں یا اس طرح بہیو کریں but the net result is that large number of people have similar reaction to some event اور سم کمیونیکیشن فار ایگزامپل ایک اخبار ہے جس کی سرکولیشن بیس لاکھ ہے ہم کہتے ہیں جی یہ میس سرکولیشن ڈیلی ہے ماسس کا اخبار ہے تو وہ بیس لاکھ آدمی جو اس اخبار کو روزانہ خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں نیٹ ریزلٹ تو یہ ہے کہ بیس لاکھ آدمی اس اخبار کو پسند کرتے ہیں اس کی پالیسیز کو ان کا پسندیدہ اخبار ہے یہ تو سملیرٹی ہو گئی ان کے ریئیکشن میں ان کے بہیویئر لیکن فیکٹ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان بیس لاکھ آدمیوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آؤ یہ اخبار خریدیں یا آپ بھی یہ اخبار خریدیں بلکہ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا یا کوئی باکس آفس پہ ہٹ ہونے والی فلم ہے جو بہت زیادہ پسند کی گئی ہو عوام میں وہ سب نے اپنے اپنے طور پہ اسے پسند کیا کوئی جلسہ کر کے فیصلہ نہیں کیا یا سیمینار کر کے کہ یہ فلم دیکھو یا یہ فلم اچھی ہے یا اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں ہر ایک نے اپنے طور پہ پسند آئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ پانچ لاکھ آدمیوں نے یا دس لاکھ آدمیوں نے ایک فلم کو پسند کیا اور دیکھا تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ماسس کی پسند ہے it's a mass film film for the masses اسی طرح جلسے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں جی میس گیدرنگ ہے یہ ہر آدمی مختلف وجوہ سے یا ایک ہی ایم لے کے کہ جلسہ سننا ہے فلاں لیڈر کا وہ وہاں آیا لیکن اپنے اپنے طور پہ آئے ہیں سب نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ آدمی وہاں جمع ہے تو ہم اس کو ماس کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی میس گیدرنگ ہے پبلک ہم اسے کہتے ہیں پبلک سب سے اسپیشلائزڈ گروپ ہے لوگوں کا پبلک اسے کہتے ہیں جس گروپ کو کوئی شخص کوئی ادارہ کوئی میڈیم کوشش کر کے ایک مخصوص ڈائریکشن میں لے جائے ان کا رویہ بنانے کی کوشش کرے ان کی اوپینین بنانے کی کوشش کرے ان کی سوچ بنانے کی کوشش کرے ان کی آئیڈیولوجی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو اس کو ہم پبلک کہتے ہیں وہ جو میس گیدرنگ تھی جو جلسہ سننے آئے تھے وہ پبلک بن جائیں گے جب مقرر تقریر شروع کرے گا کیونکہ جب تقریر شروع ہوگی تو تقریر کرنے والا جو ہے وہ اپنے خیالات کا ہم نوا بنانے کے لیے آڈینس کو ان کے خیالات تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا ڈیلیبریٹ اٹمپٹ کرے گا جب ہم اخبار میں کوئی بیان شائع کرتے ہیں یا اخبار جب کوئی ایڈیٹوریل لکھتا ہے تو اس کے پڑھنے والے اس اخبار کی پبلک ہو جاتے ہیں کیونکہ ایڈیٹوریل کوشش کر رہا ہے لوگوں کی سوچ پہ اثر انداز ہونے کی تو میس کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں اس کمیونیکیشن کو اس پیغام دینے کو جو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیا جائے جو پیغام وہ میس کمیونیکیشن ہے ورنہ تو صرف کمیونیکیشن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اگر دو چار آدمیوں سے ہے یا دو آدمیوں کے درمیان ہے تو وہ کمیونیکیشن ہے جب وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جائے آڈینس کی تعداد تو وہ میس کمیونیکیشن بن جاتی وہ میڈیم جس کے ذریعے سے ہم بڑی تعداد میں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اس کو میس میڈیم کہا جاتا ہے کہ اس میڈیم کے ذریعے سے ہم ماسس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ماسس کی اوپینین تبدیل کر سکتے ہیں اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اسی کمیونیکیشن کو ہم ماس کمیونیکیشن کہتے ہیں ماسز سے جو کمیونیکیشن ہے that is known as mass communication تو کمپیوٹر دونوں ہے جب آپ کمپیوٹر کو پرسنل کمیونیکیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں کسی ایک شخص کو آپ میسج دے رہے ہیں ای میل کے ذریعے سے یا آپ اپنی معلومات گھر بیٹھے جو معلومات آپ کو چاہیے تھیں وہ آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے تو کمپیوٹر صرف آپ سے مخاطب ہے وہ کمیونیکیشن صرف آپ کو کر رہا ہے انڈیویجلی تو یہ ون ٹو ون کمیونیکیشن ہے آپ کی اور کمپیوٹر کی لیکن جب کوئی میسج ویب سائٹ پہ ڈال کے کمپیوٹر کی انٹرنیٹ کے ذریعے سے عام کر دیا جائے کہ جس کا جی چاہے اس کو حاصل کرے اگر اس کے پاس اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اور معلومات حاصل کرے تو پھر یہ میڈیم آف میس کمیونیکیشن بن جاتا ہے اور یہ میڈیم جو ہے وہ موجودہ دور میں جدید دور میں بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے اور ترقی یافتہ دنیا میں تو لوگوں نے کاغذ کا استعمال بہت کم کر دیا ہے اب خط لکھنے کی بجائے ڈاک سے معلومات بھیجنے یا منگوانے کی بجائے لوگ یہ تمام کام اب کمپیوٹر سے کر رہے ہیں جس میں چند لمحے چند سیکنڈ لگتے ہیں آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے داخلے کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں تمام بڑی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی ویب سائٹس موجود ہیں آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے فلاحی کام کرنے والے اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے کیا اچیومنٹس کی ہیں انہوں نے ابھی تک اور آئندہ کے لیے ان کا پروگرام کیا ہے کیونکہ یہ تمام ادارے جو ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں یہ اس کو اگر ڈیلی بیسز نہیں تو کم از کم ویکلی اور فورٹ نائٹلی بیسس پہ یا منتھلی بیسز پہ اپ ڈیٹ ضرور کرتے رہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ مزید اچیومنٹ کی ہے یا یہ پروگرام شروع کیا ہے تو یہ جب آپ عام پبلک کے لیے یہ کام کرتے ہیں کمپیوٹر پہ اور عام پبلک اس سے فائدہ اٹھاتی ہے تو پھر یہ میڈیم آف میس کمیونیکیشن بن جاتا ہے یہ میں آپ کو اتنی تفصیل سے فرق اس لیے بتایا ہے آپ کو کہ عام طور پہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے کمپیوٹر کے لیے وہ پی سی کی ٹرم ہے پرسنل کمپیوٹر کیونکہ کمپیوٹر ہر آدمی کے پاس اپنا اپنا ہے پرسنل ہے وہ ہر آدمی کا اپنا ایک ای میل ایڈریس ہے جو آپ جس کو دیں گے اسی کو پتا ہوگا آپ اس کو اپنے پاس خفیہ بھی رکھ سکتے ہیں اور صرف چیدہ چیدہ لوگوں کو دے سکتے ہیں اور آپ ویب سائٹ بنا کے اس ایڈریس کو عام بھی کر سکتے ہیں تو پرسنل کمپیوٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کے پاس اس کا گیجٹ اپنا موجود ہے اور وہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے جب چاہے گا وہ ای میل اپنا باکس کھولے گا اگر نہیں کھولے گا تو نہیں پڑھے گا لوگ شکایت کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ای میل بھیجی تھی آپ نے پڑھی نہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے اپنا باکس ای میل کا کھولا نہیں تھا یا میں کہیں گیا ہوا تھا میں نے میں نہیں پڑھ سکا تو اس کو آپ ایک میس میڈیم کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو محض اپنی معلومات کے لیے اور اپنی ذاتی انتہائی خفیہ کمیونیکیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں but the fact of the matter is that computer in modern age has changed the culture of human society and not only in developed societies developed well to do western societies rich countries but even in countries like Pakistan کیونکہ ہمارے یہاں بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں خاص طور پہ بڑے شہروں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں بھی کمپیوٹر کا استعمال عام ہے لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی رکھے ہوئے ہیں اپنے بزنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں بچے جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے بھی کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں جو ویڈیو گیمز ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے کھیلتے ہیں دوسرے اسپورٹس بھی آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے کھیلتے ہیں آپ شطرنج بھی کھیل سکتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ آپ جو پروگرام اس میں فیڈ کر دیں گے آپ ڈسک پہ جو بھی پروگرام ہوگا جو آپ نے لگائی ہے وہ آپ اس اس کام کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کمپوزنگ کے لیے بھی جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ استعمال ہے فی الحال کمپیوٹر کا وہ کمپوزنگ کے لیے ہے اردو کی کمپوزنگ یا انگریزی کی کمپوزنگ دونوں اس کے پروگرامز اویلیبل ہیں اور آپ اس میں کمپوز کر کے اس کا پرنٹ نکالتے ہیں تو پھر آپ کو چھپوانے کی ضرورت نہیں رہتی کسی چیز کو پرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں رہتی اگر پرنٹر آپ کے پاس ہے اور اب ایک سے ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس پرنٹر آ گئے ہیں لیزر پرنٹر کہتے ہیں کلر پرنٹر ہیں بہت اچھی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو پرنٹ مل جاتے ہیں تصویروں کے بھی ڈیجیٹل کیمرے کی اور آپ کی کمپوزنگ کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیسلٹی بھی حاصل ہے آپ کو کہ اس میں ان پروگرامس میں ڈکشنریز بھی شامل ہیں وہ اسپیل چیک بھی ہے کہ اسپیلنگ بھی اگر آپ نے غلط کیے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ بتا دے گا آپ کو کہ یہ غلط ہے لفظ اور آپ اس میں صحیح اسپیلنگ ڈھونڈ سکتے ہیں یا وہ یہ بتا دے گا کہ اس لفظ کی جگہ آپ یہ یہ لفظ اور استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ کا چوائس ہے کہ کس طرح آپ اس کو استعمال کریں قرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے بہت آسان کر دیا ہے کمپیوٹر نے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو ہم اپنی اگلی ڈسکشن میں آپ سے ڈسکس کریں گے فی الحال آپ اس پہ غور کیجیے گا اب جب آپ کمپیوٹر استعمال کریں تو یہ غور کیجیے گا کہ اس نے کتنی بڑی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں پیدا کی ہیں اور کتنی آسانیاں آپ کو مہیا ہو گئی ہیں جن پہ ہم روز غور بھی نہیں کرتے مگر ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں غور کرتے رہنا چاہیے مختلف چیزوں پہ یہ عادت بہت اچھی ہوتی ہے اس سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دنیا کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں